اپنی خلقت پہ کر غور انسان ذرا اس حقیقت سے کیا تو نہیں آشنا نن نن سے تھے تب تیرے دسے توفا ماں کے سینے سے لگ کے تھسویا ہوا کتنی کمزور لاگر سی جاں تھی تیری کام کرتی تھی تیرے جو ماں تھی تیری دودھ دو سال اس نے پلایا تجھے سردی گرمی سے اس نے بچایا تجھے دودھ دینا تجھے بھول وہ اگر رو کے تو ماں کو دیتا تھا اس کی خبر تو جو رویا تو ماں ساتھ روئی تیرے پیار کے جو نشے میں تکھوئی تیرے اپنا سکھ چین تجھ پر لوٹاتی رہی جاگ کر خود تجھے وہ سلاتی رہی تیری جان بے رہے تاکہ اس کی نظر ایک ہی کروٹ پہ وہ لیٹتی رات بھر اللہ اللہ کی لوری وہ گاتی ہوئی ہو کمر تھپ تھپاتی ہوئی ہاتھ تیری کمر پر دھر سو گئی تجھ سے پہلے گی بیدار پھر ہو گئی تو نے ہلکی سی ابھی چپ کرانے وہ تجھ کو تڑپ کر اٹھی گر نہ جائے تو کروٹ بدلتے ہوئے تکی رکھتی تھی دو دائیں بائیں تیرے تو جو سردی میں بستر بھگوتا کبھی ہو کے بیچے نے ٹھنڈک سے روتا کبھی گود میں لے کے پھر وہ سلاتی تجھے گھر میں لٹاتی تجھے تجھ کو بیماری بچپن میں جب بھی لگی تو وہ تجھ کو نہیں تھی اسے تھی لگی ماں سے سیکھا تھا جو بولنے لگے گیا پھر تو چلنے لگا دوڑنے لگے گیا جب تک اسکول سے گھر تو آتا نہ تھا ماں کا بے چین دل چین پاتا نہ تھا کھیل کر شام کو جب تو آتا نہ گھر کے در پر ہی رہتی تھی اس کی نظر باپ نے اپنے نخونے جگر بیچ کر خرچ تجھ پر کیا اپنا گھر بیچ کر رات دن کر کے محنت پڑایا تجھے کاٹ کر پیٹ اپنا کھلایا تجھے ساتھ ماں کی دعا تھی تیرے دم بدم پھر جوانی کے زینے پہ رکھ قدم چلتا تھا سی اسی طرح پھاڑ ڈالے گا تو یہ زمین جسے طرح اپنی قوت پہ تجھ کو بڑا ناز تھا جیسے چڑیا تھا باز نے اپنی جوانی پہ کرنے لگا ایک پری شکل لڑکی پہ مرنے لگا گوری رنگت تھی تھی کالی گنی وہ پری شکل پھر تیری دلہن بنی اس کی چاہتے میں تو گم ہوا اس قدر لی نہ پھر اپنے ماں باپ کی کچھ خبر ہوٹلوں پر تو کھانے کھلانے لگا روز شاپنگ پہ لے لے کے جانے لگا باپ نے جو بچا کر تھرکھا ہوا تو نے عیاشیوں میں دیا سب گواہ آج جب وہ نہیں پور لاچار گی تجھ سے دو روٹیوں کے تلبڑ گے جن کے حصے کی کھاتا رہا بوٹیاں تجھ کو مشکل ہے آج ان کی دو روٹیاں تیرا ایمان ایسا بگڑنے لگا وقت بے وقت تو ان سے لڑنے لگا ایک دن مان اتنا کہا اے پسر یوں بھوڑا میں مت پھیر ہم سے نظر اب تیرے بن کوئی بھی ہمارا نہیں جز تیرے اب کوئی بھی سہارا نہیں کیسے تو نے پلٹ کر یہ ماں سے کہا مجھ میں بالکل نہیں حوصلہ اب رہا میری نظروں سے اب جلد ہو جاؤ گم جاؤ باہر کہیں جا کے مر جاؤ تم تیری عقلوں کی اولاد نے کام کچھ نہ کیا انہیں کی فریاد نے پھڑ کے پاؤں میں بولے کہاں جائیں گے ہم جہاں جائیں گے ٹھوکرے تجھ پہ رو بپینی بیگم کتھا اسے قدر ان کی فریاد تجھ پر گئی بے اثر روتے روتے وہ رخ ستے جو ہونے لگے گھر کے دیوار ادھر ساتھ رونے لگے سن کے فریاد ان کی گیا عرش ہل رحم آیا تجھ کو مگر سنگ دل کی خدا سے انہوں نے جو رو رو خدا ترس نے آسرا دے دیا غم کے بادل جو امڈے تھے وہ چھٹے گئے زندگی کے جو دو چار دن کٹے گئے جی لیا جس قدر ان کی قسمت ہوئے باپ بھی چل دیا ماں بھی رخ ہوئے مرتے مرتے تجھے یاد کرتے رہے دم وہ تیری محبت کبھرتے رہے تیرے حق میں دعائیں وہ کرتے رہے دن تیری زندگی کے گزرتے رہے اب جوانی پہ اثر جلنا بھی اب تجھے کو دشوار گے تیری خدمت سے ہر شخص بیزار ہے بیٹھ کر دکھے کوئی اب بٹاتا نہیں سیدھے منہ کوئی تجھ کو بلاتا نہیں تیری بیوی کی حالت بھی ایسی تجھ سے بہتر نہیں تیری جیسی ہی ہے دونوں مخلو جو محتا جو مجبور ہو خود کمانے سے کھانے سے معذور ہو اپنی تقدیر پر اب جو روتے ہو تم ہارے اشکوں کے بیٹھے پہ روتے ہو تم کبھی سوچا تھا کہ آئیں گے دن کڑے نوکروں کے کوارٹر میں ہو ابے پڑے اپنے دھندوں سے بچوں کو فرصت نہیں آج ان کو تمہاری ضرورت نہیں والدین پہ تمہیں یاد آنے لگے ان کے چہرے نگاہوں میں چھانے لگے لاکھ اب تم کرو بیٹھے پوا باپ آئے گا اٹھ کر نہ آئے گی ماں رو رہے ہو خطاؤں پہ اپنی جو اب موت کرنے لگے ہو خدا سے طلب موتی بھی تو مگر اپین بس میں نہیں چین کیسے ملے دس ترس میں نہیں زیست تم کو ابھی بارے میں انہیں کو اس مت کہو سامنے ان کے تم عاجزی سے رہو کیوں ضعیفی میں ان کو پریشان کیا کیوں یوں حکم میں کیا پہلے دنیا میں بک تو اب اس کی سزا پھر جہنم میں پھینکے گا تم کو خدا ممکن ہے توبہ خدا سے کرو ان کے حق میں دعا گڑ گڑا کے کرو صدقہ کا خیرات دو نفل بھی کچھ پڑھو پھر ثواب اپنے ماں باپ کو بخش دو راضی ہوں گے جو وہ راضی ہوگا خدا کیونکہ ان کی رضا میں اس کی رضا سچ ہے ماں باپ سے جو محبت کرے ان کے احکام کی جو اطاعت کرے کر کے خدمت جو ماں باپ کی لے دعا لے گا جنت میں اللہ سے اس کا سلا رب کی رحمت تو سلمان اگر لگ جا خدمت میں ان کی تو شام و سہر رب کی رحمت تو آن سے جو چاہے اگر لگ جا خدمت میں ان کی تو شام و سہر اپنی خلقت پہ کر غور انسان ذرا اس حقیقت سے کیا تو نہیں آشنا نن نن سے تھے جب تیرے دس تو پا ماں کے سینے